نحمد ہو ونسلی علا رسول الکریم اماں بادو فاؤصب من منشیطان الرجیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل القدت ملسانی یفقہ قولی ربی یسر ولاۃ عصر وطم بالخیر سبق نمبر بیس آیت نمبر ایک سو تریسٹھ سے ایک سو اکہتر لیسن نمبر ٹوینٹی آیت number one sixty three two one seventy one تفسیر دیکھتے ہیں و الہکم الہ الہ واحد لا الا هو الرحمن الرحیم اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے یہاں سے سبق کا آغاز ہے اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیتوں پہ جائیں کچھ باتیں ان آیات کے بعد جو مضامین آنے والے ہیں اس کی کروں گی ابھی تک ہم صورت بکرا کے انیس رکوع پڑھ چکے اور صورت بکرا قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کے اندر دین اسلام کا خلاصہ آ چکا ہے اگر آپ نے غور کیا ہو جتنے بھی رکوع ہم نے پڑھے ان کے اندر ابھی تک شریعت کی کچھ ایسی باتیں آئیں جن کا تعلق پچھلی قوموں کی شریعت سے تھا لیکن اب یہاں سے آگے جو تقریباً صورت بکرا کا نصف آخر ہے اس میں دین اسلام کو مکمل طور پر پیش کیا گیا اور کسی بھی دین کے عموماً چار حصے ہوتے ہیں عبادات کچھ احکامات ہوتے ہیں جس میں زندگی گزارنے کے طریقے شوہر بیوی کے تعلقات خاندانی زندگی اور اسی طرح جہاد بالمال یعنی ایک مسلمان اپنے مال کو کہاں استعمال کرے اور ساتھ ہی جہاد بن نفس یہ چار مختلف ٹاپک ہیں جو اب سے لے کے آگے کی صورت میں ہم پڑھیں گے اگر آپ شریعت کو ایک کپڑے سے تصور لائیں یعنی تصور کریں کہ کوئی کپڑا ہے کپڑا کیسے بنتا ہے کچھ تار اس میں آڑے لگتے ہیں کچھ سیدھے لگتے ہیں اور وہ جب جڑتا ہے تو وہ کپڑے کی شکل میں دکھتا ہے ابھی تک کے جو تقریباً اٹھارہ رکوع ہم نے پیچھے پڑے ہیں اس کے اندر سب ورٹیکل یعنی آڑی صورت کے جو تار تھے وہ لگے جس میں پچھلی قوموں کے حالات کہانیاں انبیاء کرام کے ناطے سے جو باتیں تھیں وہ بیان کی گئیں لیکن اب یہاں سے آگے تک ہم چار مختلف مضمون پڑھیں گے آپ سوچیں کہ آپ شریعت کے کپڑے میں لمبے رخ کے تار لگ رہے ہیں اور چار بنیادی تار آپ کو دکھیں گے پہلا عبادات کے نام پہ ہے اس سے آگے ہم عبادات کی کچھ قسمیں پڑھیں گے جس میں روزہ بھی آئے گا حج بھی آئے گا اور اسی طرح کچھ اور چیزیں پھر اس کے بعد احکام شریعت زندگی گزارنے کے طریقے جس میں بعض نجی مسائل تک کھل گئے طلاق اور نکاح اور حیض کی صورت میں اور پھر جہاد بالمال کہ ایک مومن کا مال کہاں آئے جس سے پھر مال کی مختلف قسمیں کہاں خرچ کریں کتنا خرچ کریں کیا خرچ کو ضائع کر دیتا ہے ریاکاری دکھاوا پھر اسی کے اندر جہاد بن نفس کی بات آئے گی کہ جو شروع تو اپنے نفس سے ہوتا ہے لیکن ہوتے ہوتے پھر قتال تک پہنچتا ہے کہ امت مسلمہ کن حالات میں دوسرے لوگوں سے جہاد کر سکتی ہے کہاں مارنے کا حکم ہے کہاں تلوار اٹھے گی اور کہاں قلم اٹھے گا اور اس طرح اگر آپ سوچیں کہ یہ چار لڑیاں ان کو اگر آپ ایک چٹیا کی صورت میں بنیں تو یہ ساری چٹیا ایک شریعت کا نمونہ بنتی ہے جس میں بالفرض اگر ایک رنگ سرخ ہے ایک نیلا ہے ایک کالا ہے تو جب اس پوری چٹیا کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہر رنگ آپ کو ایک جگہ نہیں دکھتا کہیں نیلا دکھے گا کہیں کالا دکھے گا لیکن جب آپ اس چٹیا کو کھولتے ہیں تو وہ چار مختلف لڑیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہو جاتی ہیں تو شریعت جو ہوتی ہے یہ مختلف چیزوں کے ملنے سے بنتی ہے ہم انشاءاللہ یہاں سے یہ آیت جس کو بہت بڑی آیت کہیں گے اس وقت ہمارے سامنے جو آیات ہیں اس میں خوبی کیا ہے آیت نمبر 164 کی بات کر رہی ہوں کہ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار کیا گیا یعنی ایک ہی آیت میں بہت ساری چیزیں آ گئیں یہاں سے یہ بات بتا کر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے اور اس کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں اس کے بعد پھر اس کی بتائی ہوئی شریعت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے اور ان ساری چیزوں کو اگر ہم ایک ترتیب کے ساتھ سمجھتے جائیں گے تو یہ سوال ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ بات یہاں کیوں آ گئی اور یہ تو اس کے بعد آنی چاہیے تھی اور ایک دم بس ایسے لگ رہا ہے کہ موضوع بدل جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں اس چیز میں کہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پاک میں ایک چیز کسی موضوع کی ہو رہی ہے اور کوئی دوسری کسی اور موضوع کی ہوتی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے تو گویا کہ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اب یہاں سے الہ کی پہچان ہوگی وہ کون ہے کیونکہ جب تک کوئی کسی کو الہ سمجھتا نہیں اس کا حق ادا کرنا پسند نہیں کرتا تو اس کی بات کہاں مانے گا آج بھی وہ لوگ جن کو دین اسلام بوجھل لگتا ہے یا اس کو ماننا پسند نہیں کرتے وہ کیوں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے جو ہمارے لیے یہ سب کچھ کرتی ہے تو اب یہاں سے اس سوچ کے ساتھ ہم شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا و الاح کم واحد اور معبود تم سب کا معبود ایک ہی ہے لفظ الہ جو ہے یہ علیحہ سے ہے اس کے دو روٹس ہوتے ہیں حمزہ لام ہا علیحا اور واو لام ہا یہ بھی اس کا روٹ آتا ہے الہا کہتے ہیں وہ ساتھ جو حیران کر دے اور حقیقت یہ ہے کہ دن رات اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی قدرتوں کے ساتھ حیران کرتا ہے کائنات کے اندر اس کے شاہکار دکھتے ہیں ان کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے اور ذاتی طور پہ انسانوں کی زندگیوں میں اس کی طرف سے ایسے ایسے حالات پیش کر دیے جاتے ہیں خوشی ایک دم غم میں بدل جاتی ہے غم خوشی میں بدل جاتا ہے صحت بیماری میں اور بیماری صحت میں بدل جاتی ہے کہ انسان ہر لمحے حیران رہتا ہے کہ کون ذات ہے جو ان سارے کاموں کو پیچھے سے کنٹرول کر رہی ہے تو لہٰذا اللہ کی ذات وہ جو حیران کر دے یہاں لفظ الہ معبود کے معنوں میں ہے اور الہ اور معبود وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان شدید محبت کرے اور محبت کی وجہ سے اس کی طرف جھکے الہ کون ہے جس کی طرف شدید محبت کے ساتھ لوگ جھکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ لوگ جس چیز سے متاثر ہوئے اسی سے مروب ہوئے اور اسی کے آگے جھک گئے آگے جا کے ہم پڑھیں گے صورت الانام نام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات پہ نگاہیں اٹھائی تھیں سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا ستارے کو دیکھا اور گمان گزرا کہ شاید یہ معبود ہوں گے لیکن جو ہی ان کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ الہ وہ ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس طرح کی چیزوں نے ان کو بھٹکنے سے بچا دیا فطرت کا رنگ غالب آیا ان کی جبلت نے ان کو ادھر ادھر خداؤں میں الجھنے کی بجائے اس ذات تک پہنچا دیا کہ جو واقعی سب کے کام کر رہی اور سب کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہکم الہم واحد اور تمہارا الہ ایک ہے تمہارا الہ اللہ ہے جو اکیلا ہے لفظ الہ جو ادھر آیا یہ واحد بھی ہے اور نکرہ بھی ہے اس کے بعد واحد کا لفظ تاکید کے لیے ہے یعنی صرف الہ کہہ دیا جاتا تو اس کا ترجمہ بھی ایک خدا ہوتا لیکن واحد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے زیادہ بات کو واضح کر دیا اور کچھ لوگوں نے خدا جو بنا رکھے تھے ان کے خلاف جب اسلام کے اصول سنے اسلام کی باتیں سنی تو کسی نے لات کو خدا بنا رکھا تھا کسی نے منات کو کسی نے عزا کو کسی نے یاوک اور یغوس اور نصر کو تو اس کے جواب میں بتایا کہ نہ تو الہ لات ہے نہ منات ہے بلکہ الہ تو وہ ایک ہی ہے کہ جس کی طرف تمہیں جھکنا ہے اور جس کی بات سن کے تم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاؤ گے اور اگر آپ دیکھیں تو ہم نے صورت الفاتحہ میں ایک دعا مانگی تھی کہ الصراط المستقیم اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں الہ کی پہچان کروانی شروع کی پچھلے پورے پارے میں ہم کئی بار اس خلاصے کو دہرا چکے کہ کیسے انسان ہدایت کے سفر پہ بھٹکتے بھٹکتے پھر سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے اور یاسو بدور ربکم میں بھی یہ بات گزر چکی کہ عبادت کا حق صرف ایک ساتھ صرف حکم دے دیا گیا تھا عبادت کرو لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ اس کی عبادت کرنے کا تمہیں کیوں حکم دیا گیا مختصراً یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ خلق کم وزین امن قبل اور زمین اور آسمان کی پیدائش کی بات ہوئی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اگلی آیت میں دلائل دیے ہیں کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ الہ کون ہوتا ہے اور جس کے اندر یہ ساری صفات ملیں گی بس اس کو الہ مان لو کیونکہ لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں اور ہوا الرحمن الرحیم اور وہ خوب مہربان اور خوب رحم فرمانے والا ہے مشرقین عرب نے جب الہ حکم الہ واحد کی آیت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 کا بنا کے دکھائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اتنی نشانیاں نہیں دکھتی اور ان نشانیوں کو پانے کے باوجود وہ رب کے سامنے نہیں جھکے تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اس لیے کہ یہ پھر صفا کو سونے کا بنتا دیکھ کر بھی نہیں پلٹیں گے اس لیے کہ جو اس کائنات کو دیکھ کر نہیں پلٹا پھر وہ باقی کہاں سے پلٹے گا اور اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات نے یہ کیا ہے اور ایسا ہوا جب موجزات دکھائے گئے پچھلی قوموں میں بھی اور کچھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی دکھائے گئے مثلا شق کمر کا موجزہ چاند دو ٹکڑوں میں بٹا اور ادھر اور ادھر ہو گیا لیکن لوگوں نے اس کو بھی جادو کہہ دیا تو بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کو پہچاننا ہے وہ نشانیوں سے پہچانے گا اس کائنات میں جو ہیں اور جس نے نہیں پہچاننا وہ اس کے ساتھ بھی نہیں پہچانے گا تو بات کیا ہے کہ جب لوگ دل میں کسی اور کی محبت کو رکھے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا آپ اس کو جتنا مرضی دین کی طرف بلائیں کوئی نہ کوئی تعویل کر ہی لے گا کوئی نہ کوئی بہانہ کر لے گا اسی طرح جب غیروں کو خدائی کے درجے پہ فائز کر کے دلوں میں بٹھا لیتے ہیں تو جتنا مرضی ان کو اللہ کے وجود کا یقین دلائیں دعوت دیں وہ نہیں مانیں گے اس آیت میں ہم نے دیکھا ان نفی فی کا لفظ جو ہے اس کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد والے آخری لفظ پر زیر آتی ہے اگر آپ دیکھیں ان فی فی کے بعد خلقی قاف کے نیچے زیر ہے سماوات کے نیچے زیر ہے الارت کے نیچے زیر ہے اختلافی کے نیچے زیر ہے لیل کے نیچے زیر ہے بلکہ آیت کے آخر تک سارے ہی جو لفظ ہیں ان کے نیچے زیر ہے تو فی کا لفظ حرف جر میں سے ہے اس کی خوبی کیا ہوتی ہے آپ اس کی ایکٹیویٹی بعد میں کر سکتے ہیں قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ فی کو دیکھیں اور اس کے اگلے لفظوں کے ایک لفظ کے اوپر زیر آتی ہے لیکن یہاں ایک لفظ کے بیچ میں واؤ اتف کی آتی جا رہی ہے جو ملا رہی ہے دوسرے سے تو فی کا اثر پوری آیت پر پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ زیر ہے اور اس کو عربی میں حرف جار کہتے ہیں تو گویا کے فی خلق السماوات تخلیق میں آسمان و زمین کی سماوات کا لفظ جمع میں آیا اور عرض کا لفظ واحد میں آیا کیوں اس لیے کہ انہوں نے کچھ ایسے نظریات گھڑے ہوئے تھے کنہوں نے مکہ والوں نے کہ جنہوں نے مختلف خداؤں کو مختلف معبودوں کو مختلف آسمان کی طرف منسوب کیا ہوا تھا کوئی ان کے ذہن میں کچھ اور تھا کوئی کچھ اور تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سماوات کو جمع میں کر کے بتا دیا کہ تم نے کسی بھی آسمان کو کسی بھی مخلوق کو جو کسی آسمان میں رہتی ہے یا تمہارے خیال میں وہ وہاں سے نازل ہوئی ہے کیونکہ ان کے عقائد کیا تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں نا یہ آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ خدا وہ ہو جو نظر نہیں آتا اور یہی ہر دور میں ہوا لوگ نظر آنے والی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہر دور کا شرک اسی بات سے شروع ہوا کہ ہمارا خدا ہمیں نظر آنا چاہیے واحد اسلام وہ دین ہے کہ جس نے اس خدا کی پرستش اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کو لازم کر دیا جو نظر نہیں آتا یوں میں نون بالغیب کی شرط لگا کر لہٰذا لوگوں نے کہیں اس کو کسی تصویر کی صورت میں بنا کے اپنے عبادت خانوں میں رکھ لیا کچھ نے مندروں میں مورتیوں کی صورت میں اس کو رکھ لیا کسی نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذات تو وہ ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے ہاں دیکھنا ہے تو آسمان و زمین کی مختلف چیزوں کو دیکھو تخلیق کو دیکھو اب جب یہ تخلیق ہوئی تھی اس وقت تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس وقت تخلیق شدہ چیز کو دیکھ کر ہی سمجھ جاؤ کہ یہ کس نے بنایا یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے تو کہا جائے کہ جا کے دیکھو ذرا کیسے بلڈنگ بنتی ہے وہ تو وہی لوگ دیکھیں گے جنہوں نے اس وقت اس کو بنتے دیکھا لیکن بعد والے لوگ اس بنی ہوئی بلڈنگ کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنی ہوئی ہے اس کی چھتیں گول ہیں ادھر کوئی پلر نہیں دیکھتا بالکل یہی مشاہدہ ہم سے بھی کروایا جا رہا ہے کہ کبھی تمہیں وقت مل جائے تو ذرا آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کے دیکھو یہ کہاں سے آیا یہ کیسے بنا یہ کیسے قائم ہے بغیر ترونہا سورہ رات کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بغیر ستونوں کے ہے یہ آسمان جس کو تم دیکھتے ہو یا وہ ستون ہے جو تمہیں دکھتے نہیں ہیں تو اس پہ غور کرو اور اسی طرح خلق سے مراد مخلوق بھی آ سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی مخلوقات کو تو دیکھو تخلیق کے اندر خلق اور مخلوق کو دیکھو کیسے سب چل رہا ہے وقت علاف لئی لیون رات اور دن کے آنے جانے میں اختلاف کلش خلف پھنسے ایک دوسرے کی مخالفت ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے رات اندھیری ہوتی ہے تو دن روشن ہوتا ہے اور عموماً رات ٹھنڈی ہوتی ہے اور دن گرم ہوتا ہے اور اسی طرح طبیعتوں کا اختلاف بھی ہے بعض چیزیں رات کو گرو کرتی ہیں مثلاً بچے کا قد بڑھنا پودوں کا بڑھنا یہ راتوں کو ہوتا ہے آپ کسی پودے کو دن میں دیکھیں سارا دن دیکھتے رہیں آپ کو ایک جتنا لگے گا لیکن رات کے بعد آپ دیکھیں گے اگلے دن تو وہاں چھوٹی سی کوئی کومپل اگی ہوگی کوئی نیا بیج لگا ہوگا بور پڑا ہوگا اور عموماً راتوں میں گروتھ ہوتی ہے اسی طرح رات کے اندر چاند ہوتا ہے تو اس سے سمندروں کے اندر تغیانی آتی ہے اور دن میں سورج کی روشنی میں فصلیں پکتی ہیں تو یہ اختلاف ہے لیکن ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ بالکل مختلف طبیعتیں ہونے کے باوجود ایک ساتھ رہ رہے ہیں نہ رات لڑتی ہے دن سے نہ دن رات سے لڑتا ہے یہ ہے اس میں سبق ہمارے لیے کہ تم کیوں جھگڑے کرتے ہو توحید کے ذمن میں دیکھیے تو واحد چیز جو لوگوں کو ایک جگہ جمع کر سکتی ہے وہ ایک اللہ کو ماننا ہے توحید سے اتحاد آتا ہے جب مرکز بدلتے ہیں نا تو وحدت پامال ہو جاتی ہے پیچھے خانہ کعبہ کی بات ہوئی قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی اس کو ایک نیوکلس یا سارے مسلمان دنیا کے کونے کونے میں رہنے کے باوجود ایک ہی طرف منہ کر کے ایک وحدت میں پھرو دیے جائیں لیکن جب سے انہوں نے مختلف مراکز قائم کر لیے اسی سے پھر فرقہ واریت ہو گئی اور اس طریقے سے حالات ہو گئے کہ لوگوں کو ایک الہ کی بات سے زیادہ دوسروں کی باتیں جو تھی وہ پسند آنے لگیں تو کہا دیکھو جس طرح رات اور دن ساتھ رہتے ہیں تم نے بھی انسانوں کے بیچ میں اختلاف تباہ کے باوجود رہنا ہے لڑ لڑ کے ختم نہ ہو جاؤ مر مر نہ جاؤ جھگڑ جھگڑ کے دنیا کو تماشا نہ دکھاؤ طبیعتوں کا اختلاف ہے تو کیا ہوا رہ کے دکھاؤ ایک طبیعت کے ساتھ تو سبھی رہتے ہیں مختلف طبیعتیں تو پھر تم ساتھ رہ کے دکھاؤ پھر جھگڑے کے بغیر رہ کے دکھاؤ پھر تمہاری کامیابی ہے کیونکہ یہ کائنات اس کا بولتا ہوا ثبوت ہے ولفل قلت تجریف الباہری بیما انف الناس اور کشتیاں جو پانی میں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر سوچو ذرا ایک کشتی نے اپنے اوپر کتنا بوجھ رکھا ہوا اس کے تو نیچے پانی ہے تم تو زمین پہ رہتے ہو تمہیں شریعت بوجھل کیوں لگتی ہے تمہیں اللہ کے حکم کیوں بوجھل لگتے ہیں وہ ایک کشتی تو لوگوں کے نفع کے کام کرتی ہے اور تم انسانیت کے لیے کتنے نفع مند ہو ذرا دیکھو اور سوچو اور غور کرو کہ تم کیا کر رہے ہو تم کتنے نفع والے ہو گئے کیا تم صرف اپنی ذات کے لیے جی رہے ہو اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہو یا پھر ین فون ناس ہو رہے ہو اور لوگوں کو نفع دینے میں سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت کی فکر کی جائے ان کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی جائے ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا جائے اور یہ کوشش مسلمان کے لیے بھی ہوگی اور کافر کے لیے بھی ہوگی ومان ضولی اللہ منسمائے ممائن اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی بارش کی طرف اشارہ ہے فاحیا بھی دبا دماؤتی ہاں اس کے بعد مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے بالکل بنجر پڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بارش کا پانی آتا ہے تو وہاں سے پودے اگتے ہیں گویا کہ فصلوں کے اگنے پودوں کے اگنے کو یہاں زمین کی زندگی کہا گیا گویا کہ ایسے ہی دلوں کی زندگی ہے تم بھی تو دیکھو کہ ایک وہی کا پانی آسمان سے جب آتا ہے تو کتنے مردہ دل زندہ ہوں گے بڑی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ زمین بنجر تھی آسمان سے پانی آیا اور اس کے اندر پودے اگنے لگے پھول کھلنے لگے تو جب آسمان سے یہ وہی کی بارش آتی ہے تو تمہارے مردہ دل کیوں زندہ نہیں ہوتے کیوں نہیں پگھلتے کل میں نے ایک بہت کلوز آبزرویشن کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آج آیت بھی سامنے وہی آ گئی پچھلے کئی مہینے سے ہمارے بیک یارڈ کے اندر برف کا ایک پورا پہاڑ بن چکا تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دروازہ بھی کھلنا ممکن نہیں تھا سنو کم بھی ہوتی تھی یا پھر اور آ جاتی تھی لیکن اب کچھ دن سے تو خود ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جب سے ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے تو برف جو ہے کہیں نہ کہیں سے تو پگھل ہی رہی ہے تو وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں کل صبح کے وقت میں بارش ہو رہی تھی تو میں شیشے سے دیکھ رہی تھی وہ ٹیلا جو بنا ہوا تھا جو تقریباً پانچ چھ فٹ تک کا بن چکا تھا پچھلے دو تین ماہ سے اب وہ گھل رہا تھا اور جب اس پہ بارش پڑتی تھی نا تو بہت تیزی سے گھلا جو کتنے دن کا تھا نا وہ چند گھنٹے میں پگھل گیا ایکزیکٹلی اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ برف ہے آسمان سے پانی آ رہا ہے یہ گھل رہی ہے اسی طرح لوگوں کے دل بھی سخت جمے ہوئے ہوتے ہیں سرد مہر ہو چکے ہوتے ہیں بالکل ٹھنڈے جذبات سے آ رہی اللہ سے محبت نہ اللہ کے دین سے محبت اور اس پہ وہی الہی بڑھتی ہے تو بالکل ایسے ہی پھر انسان ٹوٹتا ہے ایسے ہی گھلتا ہے کہ جب قرآن اندر آتا ہے تو بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے اسی طرح کسی انسان کے لیے دل میں نفرت کے جذبات ہوتے ہیں آپ پتھر بن چکے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کہتے ہیں میں کبھی اس کی شکل نہیں دیکھنا پسند کرتی میں اس کو برداشت نہیں کرتی لیکن اللہ کا کلام آپ کے دلوں پہ پڑتا ہے آپ کو اپنی حیثیت سمجھ آتی ہے آپ کو اپنے اندر کئی نقص دکھتے ہیں آپ کو اس انسان کی خوبیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں اور اس طرح آپ کا جو وہ بت اور انا کی جو دیوار تھی وہ ٹوٹتی ہے اور آپ بالکل پکھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی مجھے دکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسا کام کرا کہ لوگوں کے جو دل جم چکے ہیں کفر پہ اور نفاق پہ وہ اس وہی الہی کی پانی کے ساتھ نرم ہونے لگے پانی کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے کلام کے اندر بہت طاقت ہے ہم نے اس کا اظہار کیا کیا کہ اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں پہ وظیفے کرو اور دم کرو اور پھونکو اور جادو اور ٹونے کرو لیکن حقیقت ہے کہ وہی کا پانی تب لوگوں کو پگھلاتا ہے جب لوگوں کو سمجھ آتا ہے اور اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے آج تک جو بت ہم نے اپنے اندر بنا رکھا تھا اپنی خواہشات کے نام پہ اپنی پسند ناپسند کے نام پہ اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح پگھلا دے جس طرح برف پانی کی وجہ سے پکھلتی ہے اور پھر ہم ایک نیا انسان بنے ایک نیا وجود ہمارا بنے کہ جو بالکل ویسا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پھر فرمایا فی ہم ان کل اس میں ہر چلنے دابا کا لفظ دبیب سے ہے دال بابا اس کا روٹ ہوتا ہے دبیب کہتے ہیں ہلکی چال کو ہر چلنے والے کو دابا کہتے ہیں اور اسی سے دابت الارض ایک ایسا جانور ہے جو قیامت سے پہلے نکلے گا اور علامات کبرا میں سے آتا ہے اس کا ذکر کہ وہ پھر زمین میں حرکت کرے گا تو مراد کہے کہ پھر ہر طرح کے وہ بسا بسا کا بسا چھٹ گیا تھا بسا با سا سے ہے بکھیرنے کے معنوں میں آتا ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ سے چھین پھینکی جائے تو چھینٹے کی طرح پڑتی ہے نا اس طرح بسا پھیلا دیا یعنی کوئی اگر آپ کی مٹھی میں چاول ہوں اور آپ اس کو یوں زور سے پھینکیں تو بعد میں آپ ان کو جمع نہیں کر سکتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات پھیلا دیں کوئی کسی جنگل میں کوئی کسی جگہ کوئی ان ہواؤں میں بکھر گئیں کوئی پرندوں کی صورت میں بن گئیں اور انسانوں کو بھی تو دیکھیے تو ایک گھر میں سارے پیدا ہوتے جمع ہوتے بہن بھائی اور اس کے بعد یوں بکھر جاتے ہیں کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں کوئی شمال میں کوئی جنوب میں کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں یہ حقیقت میں اسی کی شان ہے لیکن اس کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے اس کی قدرتوں کو وہ تصریف ریاح اور ہواؤں کے چلنے پھرنے میں تصریف کا لفظ صرفہ سے ہے سواد رافہ صرف کہتے ہیں پھیرنے کو گرامر میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا صرف و نحو تو صرف گردانوں کو کہتے ہیں دارابا دارابا دارابو ایک تکرار ہوتی ہے اس میں تو نحو جو ہوتا ہے وہ دوسرا حصہ ہوتا ہے گرامر کا جس میں مرکب اور اضافی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو تصریف کرمانی پھیلانا اور ریاح ریحن سے ہے ہوا کو کہتے ہیں ہواؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے پھیلا دیتا ہے بس صحابی اور بادل صحاب کا لو سین با سے ہے صاحبہ ایک ہوتا ہے سواد اور یہ ہے سین سین سے ہے یہ مراد ہے کہ وہ بادل جو تیرتے رہتے ہیں تیرتے ہوئے بادل اور مسخر کا لفظ ہے سین خارا سے اس تراری اطاعت وہ اطاعت جو زبردستی کرائی جائے یعنی بادلوں کے پاس اپنی مرضی نہیں ہے کہ وہ ہواؤں میں پھریں کہ نہ پھریں اللہ نے ان کو پھرا دیا وہاں وہ بالکل وہاں اپنے حساب سے چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وصخا بل مسخری بھئی نسمائے وہ بادل جو ہواؤں کے بیچ میں ہیں اور تیر رہے ہیں اشارہ ہے کلاؤڈز کی طرف کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر کر دیا کہ تم نے یہی رہنا ہے جب تک حکم نہیں ہوگا تب تک برسنا نہیں ہے لا یا قوم یا کلون عقل والی قوم کے لیے نشانی ہے یا کیوں آیا کیونکہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں صرف مسلمانوں کو نہیں دکھتی اور کافروں کو نہ دکھیں ایسا نہیں ہے ہر وہ بندہ جس کے پاس عقل ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے گا اور آپ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں گے جہاں کائنات کے اوپر غور ہے فطرت کے مظاہر کا تذکرہ ہے دنیا اور آخرت کا تقابل ہے عام فہم باتیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو وہاں آخر میں عقل کی بات آتی ہے اور ہدایت کو پانے کے چار سورسز ہوتے ہیں جس میں سے ایک عقل ہے تین پھر کہیں جا کے ذکر کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ تو عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر گھروں میں پیدا ہو گئے تو وہ کیوں مانیں کیسے مانیں عقل سے پہچانیں اللہ نے عقل ہر ایک کو دی ہے خالق کو پہچانو مدبر کو پہچانو یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کس طرح ہو رہا ہے ان آیتوں کو دیکھ کر تمہیں اپنے رب سے محبت ہو جانی چاہیے اس نے کتنا کچھ میرے سامنے رکھا آپ دیکھیے کہ ان آیات میں ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں توحید کا ایک وسیع المانی مفہوم سمجھ آتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ آیت کو تو اب ہم سمجھیں گے لیکن کتاب و توحید شروع کریں گے ان قریب تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ جس ذات کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا لیکن اس ایک آیت میں سے ہمیں توحید کی کچھ نشانیاں دکھتی ہیں پہلی بات دیکھیے کہ یہاں سے پتہ چلی کہ الہن اللہ ایک ہے کوئی اس جیسا نہیں نہ اس کی مثال ہے لئی سکم اس لسمی العلیم دوسری بات ہمیں اس سے پتہ چلی کہ عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ عبادت اللہ کی کر لیں اور کچھ کسی اور کی کر لیں نہیں سب کچھ اس کا کسی اور نے چونکہ بنایا کچھ نہیں تو پھر محبوب بھی وہی مقصود بھی وہی اور مطلوب بھی وہی لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ ولا مطلوب الا اللہ نہیں ہے میرا محبوب کوئی سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی میرا مقصود یعنی میرا مقصد صرف اسی کو راضی کرنا ہے مگر اللہ اور نہیں ہے میرا مطلوب یعنی مجھے طلب ہے تو صرف اپنی رب کی طلب ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کو میں نے خوش کرنا ہے اور ایسے ہی لوگ پھر اللہ سے محبت کرتے ہیں تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ وہ ایک ہے مختلف اجزاء سے مل کر نہیں بنا جیسے ٹرینٹی کا تصور کیا ہے کہ یہ تین چیزوں سے مل کے بنا خدائی کا تصور جیسس میری اور ہولی گوسٹ ہمارے دین میں پتہ چل گیا کہ کل ہو اللہ ہو اللہ ایک ہے اور احد کے لفظ میں یہ وسط آتی ہے واحد میں بھی کہ اس کو مزید نہیں بانٹا جا سکتا جیسے ایک کا لفظ آدھا ہوتا ہے نا واحد کا ہاف ہو سکتا ہے احد کا ہاف نہیں ہوتا کیوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے احد احد کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ جتنا مکہ والوں کو لفظ آہد سے غصہ آتا ہے اتنا کسی اور سے نہیں آتا کیونکہ آہد کا لفظ اس کو مزید کاٹ نہیں سکتے اس کا ہاف نہیں ہو سکتا یہ ہے اللہ کی ذات جس کو کاٹا نہیں جا سکتا مختلف چیزوں سے نہیں بنا چوتھی چیز اس سے ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا یعنی جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھا اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی ہوگا کل من علیہ فان و یبق خورج والاکرام جو کچھ اس زمین پہ سب فانی ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا کل شعین اللہ وچھا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر تیرے رب کا چہرہ تو لہٰذا ایک اللہ کو پکارو پہچانو اس کو دیکھو جس نے تمہارے لیے اتنی بڑی بڑی کشتیوں کو پانیوں میں کھڑا کر دیا کتنے اس نے تمہاری خدمت کے لیے کام کرنے والے رکھ دیے لاکھوں ٹنوں منون وزن ان کے اوپر رکھ کر پانی میں ان کو بھیجتے ہو اور وہ تمہارے لیے کام کرتے ہیں یہ ہوائیں جو ان جہازوں کو چلاتی ہیں کبھی ان پہ بھی تو غور کیا کرو ایک جگہ آتے ہیں یہ نر ریخ فیض للنا روا کی دلا زہری ہی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہواؤں کو ساکن کر دے اور یہ جہاز سمندروں کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں پھر بیمار الناس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بے جان چیزوں سے جو نفع حاصل کرتا ہے یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے حاصل کرتا ہے پھر کترا کترہ پانی کو جمع کر کے اس طرح سے انسانوں کے اوپر بارش کے صورت میں برساتا ہے کہ فائدہ اٹھایا جائے اگر سیلاب کی طرح آسمان سے پانی کی بالٹیاں بہتی تو سوچئے کہ کوئی قائم رہ سکتا کوئی فائدہ ہوتا کبھی بھی نہ ہوتا یہ سب کچھ بتاتی ہیں کہ وہ ایک ہے تو لہٰذا جو ایک ہے پھر اس کو مانو ان ساری چیزوں کو پا کر اس سے محبت کرو لیکن کچھ لوگ عقل کے اندھے ہوتے ہیں وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے ان ان ساری چیزوں کو کو دیکھ کر لے سمجھ کے فائدہ اٹھا کے بھی ان کی نگاہیں نظر آنے والے خداؤں میں الجھ جاتی ہیں ان کو وہ خدا اچھا نہیں لگتا جو نظر نہ آئے لہٰذا ان کا حال کیا ہے فمن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر اوروں کو پکڑ لیتے ہیں اللہ کی برابری میں دوسروں کو لے آتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں ان کو اندادن دوست ندن کی جمع ہے انداد کا لفظ نون دال دال سے ہے سخت نفرت کرنا بھاگنا اونٹ کا جدھر منہ آئے ادھر بھاگتے جانا ذرا دیکھیے اللہ نے مشرق کو کیا تشبیح دیا ادھر جیسے اونٹ کا جدھر منہ آتا ہے بھاگتا ہے نا اسی طرح مشرق کا بھی جدھر دل چاہتا ہے بھاگ رہا ہوتا ہے یہ ہے لفظ ندن اللہ کے سوا دوسروں کو ندن بنا دیتے ہیں کس طرح کا ند کیا کرتے ہیں یو ہیبو نہم کا حب اللہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے کیا پتا چلا کہ جس طرح باقی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں اسی طرح محبت بھی صرف اللہ سے ہوگی حب اور حب ہے با با سے بیچ کو کہتے ہیں دانے کو کہتے ہیں سیڈ کو یہی لفظ محبت کے لیے اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا جو چیز پسند ہو اسے چاہنے کا نام حب ہوتا ہے دانا بھی زمین میں چھپا ہوتا ہے نا اسی طرح محبت بھی دل کی زمین میں چھپی ہوتی ہے تقابل کر لیجئے جو بیج ڈالیں گے وہی پودا اگے گا اسی طرح جس درجے کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی یا کسی انسان سے اسی درجے کا اس سے رویہ ہوگا آپ لوگوں کی آپ کے لیے محبت کیسے پہچانیں گے ان کے دل کو چاک کر کے دیکھیں گے یہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ کی کتنی عزت ہے ان کے دلوں میں کتنی رسپیکٹ ہے ہرگز نہیں کوئی انسان کسی کے دل کو نہیں کھول سکتا اس کا اظہار ہوتا ہے انسانوں کے اعمال سے ان کے ایکشن سے ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے ان کے بیٹھنے کے انداز سے ان کے بات کرنے کے انداز سے ان کے مخاطب کرنے کے انداز سے ایک ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اور ایک آنکھیں جھکا کے بات کرتا ہے ایک ہے جو دھڑل سے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ایک بیٹھنے سے انکار کرتا ہے یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک انسان کے دل میں دوسرے کے لیے کتنے کتنی محبت ہے انسانوں کے لیے جب محبت آتی ہے تو انسان اس کے لیے چھکنے لگتا ہے لیکن اللہ کے لیے جب محبت آتی ہے تو انسان اس کے ساتھ بگڑنے لگتا ہے لاڈ کرتا ہے دیکھنا مجھے کچھ نہیں کہنا اس نے ایسے ہی چھوڑ دے گا ایسے ہی ہوگا کچھ نہیں ہوتا نہ نو کا دعویٰ کیا تھا یہود نے ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں بڑے چہیتے ہیں بڑے پیارے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو اللہ جیسی محبت دوسروں سے ہونے لگتی ہے نا تو یہ شرک ہے اس کو کہتے ہیں شرک فل محبہ محبت کو محسوس کیجئے شرک فل محبہ یعنی محبت کا شرک اللہ نے یہ دل کی دنیا اس لیے بنائی تھی کہ اس میں اللہ کی ذات رہے بندہ مومن کا دل خالی رہے تاکہ وہاں اللہ کی یاد ہو اللہ کی محبت ہو سورت نور میں آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نور السماواتی والد والا اللہ کی ذات زمین و آسمان کا نور ہے لیکن یہ اتنا وسیع نور کہاں ملے گا کما سلیم مشکات ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت ملتی ہے اور یہ محبت دل میں تب آتی ہے جب دل دوسری محبتوں سے خالی ہو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کی جگہ پہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ شراکت کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جھوٹی محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے دل میں نہیں آتا اس کے لیے وہی محبت ہوگی جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہوگی آج کوئی اللہ تعالیٰ سے من مانے طریقے سے محبت کرنے لگے دھمال ڈالنے لگے اس کو غش پڑنے لگے وہ بے ہوش ہو ہو گرے وہ اللہ ہو کی مالا جپنے لگے یہ محبت نہیں ہے یہ پیروڈی ہے کچھ لوگ قرآن سن کے ان کو حال پڑ جاتے ہیں تو حضرت عمر کی بات تھی کہیں غالباً میں نے یہ پیچھے آپ کو کوٹ کرائی ہے یہ کسی اور کلاس میں اس وقت میں اپنے حافظے سے بتا رہی ہوں کہ قرآن پاک کو سن کے ایک شخص کو حال پڑ گئی تو جھمنے لگا تو اس وقت جو بھی وہاں موجود تھے یا صحابی تھے یا کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ڈانٹو یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کو ہم سچا تب مانیں گے کہ جب اس کو شہر کی سب سے اونچی عمارت کی چھت اور دیوار کا جو کونا ہوتا ہے وہاں بٹھاؤ اور پھر قرآن سناؤ اگر وہاں بھی قرآن سن کے اس کا یہی حال ہوتا ہے نا تو واقعی اللہ کی محبت میں کر رہا ہے اور اگر نہیں تو یہ ڈھونک ہے اور یقین کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں نے چند دن پہلے ایک ایسی ویڈیو یا ایسا کلپ دیکھا کہ جس نے ابھی تک مجھے متاثر کیا ہوا ہے کہ جس کو اگر مجھے صرف چند شخصیات کی پردہ پوشی مطلوب نہ ہو یا ان کا سامنے آنا بہت ساروں کے دلوں کو خراب کرنے کا سبب نہ تو میں آپ کو یہاں ضرور دکھاتی میں نے زندگی میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا اور لائیو ریکارڈنگ تھی کہ کچھ لوگ اسی طرح کی کوئی قوالی یا نعت یا کوئی کوئی اپنا کلام پڑھ رہے اور محفل میں سے لوگ اٹھ کے یوں جا یقین کریں بڑے مرد چوڑے اونچے لمبے داڑیوں والے بھی اور وہ اٹھ کے یوں اٹھتے دھمال ڈالتے کوئی گرتا ہے کوئی بے ہوش ہوتا ہے اور جو ان کے قائد وہاں بیٹھے ہیں جن کے پاؤں کے آگے ایک سامنے چھوٹا سا کپڑا ڈلا ہوا ہے اور لوگ وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں اور اس شخص کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور وہ اس کو سجدے کے اندر جو ڈلے ہوتے ہیں نا تو اس کو ہاتھ سے کیا کریں اس طرح کر کے اٹھو اٹھو جاؤ پھر وہ اٹھ کے پھر دھمال ڈالنا شروع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح حاضرین میں سے کوئی اور ایک اٹھتا ہے اس کو بھی اسی طرح کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور وہ بھی آتا آتا پھر اپنے وہ لیڈر کے سامنے آ کے لٹرلی اس جگہ پہ سجدہ کرتا ہے اور وہ اس کو بالکل برا نہیں منا رہے بلکہ ہاتھ سے پھر وہ خود وہاں سے اٹھ کے گئے ہیں اور پیچھے حاضرین میں ایک شخص بے ہوش ہوا ہوا ہے ایسی جس کو اس کو تو اس کو اٹھا کے آتے آتے کہ اس کو آگے لا کے بلاؤ اور لوگ یوں جھوم رہے ہیں یوں کر رہے میں کانپ کے رہ گئی یقین کرے کہ میں نے اتنا میں نے اپنے دل میں درد محسوس کیا کہ اللہ یہ کون ان کو بتائے اور سو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آج ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور جن کے عقیدوں میں ذوف آ چکے اللہ ان کو بدل دے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولسین منو اشد حب اللہ ایمان والے تو اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں ان کو اپنے استادوں کی عزت ان کے دلوں میں ہو سکتی ہے ان کا احترام ہو سکتا ہے لیکن وہ ان کے سامنے یوں سجدے نہیں کریں گے وہ ان کے آگے رکوع کی کیفیتوں میں نہیں آئیں گے وہ ان کے ہاتھ نہیں چومیں گے آپ دیکھیے کہ جو دین آپ کو انسانوں میں الجھا دے نا وہ دین نہیں ہے اور جس عالم دین کے دل میں اس چیز پہ نفرت ہی نہیں ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور یہ بری چیز ہے اور اگر آپ کو کوئی کہے اور دکھائے اور آپ کہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھو اللہ سے محبت تو لوگوں کو ہو رہی ہے نا وہ کیا محبت ہے کہ اذانیں ہوتی رہیں اور آپ دھمالے ڈالتے رہیں یہ وہ دین ہے جس نے لوگوں کو بے دین کر دیا لوگوں کو بالکل بے عمل کر دیا کہ بس کچھ ایسے ہی کام کر لو اور اللہ کے نام لیتے رہو آپ جا کے دیکھیے درگاہوں کے باہر لوگ بھنگ کے نشے میں افیم کے نشے میں چور ہوتے ہیں اور ہاتھ میں کنڈی ڈنڈے اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو پیس رہے ہیں اور اللہ ہو کے نعرے لگ رہے ہیں اور لوگ جا کے کہتے ہیں ہائے یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ان کے نام پہ کچھ دو اور لو یقین کریں رونے کا مقام ہے اگر کسی کو ہنسی آ رہی ہے تو توبہ کرے یہ رونے کا مقام ہے یہ تڑپنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یو ہے کا حب اللہ یہ اللہ والی محبت کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے ان کو اپنے بڑے اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ان کے نام لے لے کے کرتے ہیں پھر اچھا اللہ تعالیٰ نشانیاں ایسی دکھا دیتا ہے میری تھرسڈے کو کوئی کلاس ہوتی ہے جس میں اسمال حسنہ پہ بات ہوتی ہے تو میں کسی کے گھر سے کرتی ہوں اتفاق سے جب میں اس دفعہ گئی تو میرے پاس اپنا نیٹ سسٹم نہیں تھا تو ان کا نیٹ لینے کے لیے مجھے ان کا کمپیوٹر یوز کرنا پڑا تو ان دا مین وائل جب کلاس لیٹ ہوتی ہے تو الحمد وہ پچھلے سیشن میں سے کوئی سیشن چلا دیتے ہیں اب جب میں نے کمپیوٹر کھولا روم میں بھی میں آ چکی تھی تو اتفاق سے میں نے سنا الوہاب اللہ تعالیٰ کا نام جو اسمال حسنہ پہ وہ چل رہا تھا جو پچھلا ہم کر چکے ہیں اس ساتھیوں نے وہ چلایا ہوا تھا میں خود بھی اپنا سن رہی ہوں اتنے میں کسی نے ایسے ہی ایک لنک دیا اب میں ویسے تو ظاہر ہے کہ نہیں کھولتی لیکن اس وقت میں اپنے اس پروسیس میں تھی میں نے اس میں ایک لفظ پڑھا جس نے مجھے اٹریک کیا کہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے میں نے اس کو کھولا اور اس کے اندر ایک ویڈیو چل پڑی ایک طرف ال... میرے سامنے دو آوازیں آ رہی ہیں ایک پیلٹاک سے آ رہی ہے جس میں میں خود الوہاب کی باتیں بتا رہی ہوں اور وہ بالکل اینڈ پہ تھا اور اس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مانگیں گے اور تیرا ہی طریقہ ہوگا اور تیرا ہی نام ہوگا اسی میرے کمپیوٹر پہ دوسری ونڈو پہ جو ویڈیو چل رہی تھی اس میں کسی بہت بڑے اجتماع کی ریکارڈنگ چل رہی تھی اور میں نام نہیں لوں گی یقین کرے نام نہیں لوں گی لیکن وہ جس طریقے سے دعا کر رہے تھے اپنی جماعت کا نام لے کے اس کے بزرگوں کے توسط سے ان کے توفیل سے ان کے مرشدوں اور ان کے فلاں سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کر مجھے تو وہ لفظ ہی نہیں آتے جس لفظوں میں وہ شخص دعا کر رہے تھے یقین کرے صرف کمرے میں میں اکیلی تھی میں نے سوچا یہ صرف مجھے اللہ نے دکھایا کہ ایک طرف الوہاب اور مجھے رونا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک پیغام یہ جا رہا ہے کہ لوگوں صرف ایک اللہ سے مانگو اور این اسی لمحے جو میں نے کبھی کھولا بھی نہیں ہوگا کبھی تو ایک طرف وہ شرکیہ طریقے سے دعا ہو رہی ہے اے اللہ ہماری جماعت کے مرشد اور ہمارے امیروں کو ساتھ لے کے ان کے توسط سے ہماری دعائیں قبول کر کین کریں کہ رونے کا مقام تھا اتنا میں دکھی میں اور پیچھے اتنے بڑے مجمع دکھ رہے تھے وہ کسی بہت بڑے پروگرام کی لائیو ریکارڈنگ تھے نہ کبھی میٹھی سنتیں اللہ کے نبی کی تھی نہ اللہ کے نبی کو صحابہ نے میٹھا نبی کہا نہ آپ کا شہر میٹھا تھا نہ آپ کا روزہ میٹھا تھا ہم ایسی ایسی باتیں کر کے لوگوں کو الجھانے لگتے ہیں کہ جس سے یقین کریں کہ اصل پیغام سے لوگ دور ہو گئے کہا کہ ایسی محبت اگر کسی کی آتی ہے تو فوراً چیک کرو میرے اور آپ کے سامنے ایک معیار آ رہا ہے اس وقت جو تعلیم آپ لے رہے ہیں اگر اس کے بعد دن بدن آپ کے دل میں اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے اس کی اطاعت کا شوق ہے اس کے نبی کی اتباع کا شوق ہے تو الحمد سیدھے راستے پہ ہیں اور اگر اس کی جگہ آپ کسی انسان سے جڑ رہے ہیں آپ اس کے خیالوں میں رہ رہے ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے جوڑنا چاہتے ہیں آپ کو کسی نام سے محبت ہو رہی ہے کسی مسلک سے محبت ہو رہی ہے تو ابھی پیچھے پلٹ جائیں واپس چلے جائیں اس سے پہلے کہ آپ کا ایمان خراب ہو جائے ایمان بہت قیمتی چیز ہے سونا چاندی چلا جائے واپس آ جاتا ہے ایک دفعہ ایمان چلا جائے بہت مشکل سے واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو دنیا میں ایسی پیری مریدی اور ایسے سسٹم کا شکار ہو چکے تھے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وَلَوْ يَرَ ظَلَمُوا کاش وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا یہاں ظلم و کمانی کیا ہے اشرکو وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جراؤن العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے پھر پکاریں گے پھر پتہ چلے گا کیا ان القوت اللہ جمیا ساری کی ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے ہمارے پیر مرید مرشد ہمارے غوث ہمارے کتب ہمارے بزرگ ہمارے صوفی سب جھوٹے تھے بے بس تھے آج کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا وہ ان شدید العذاب اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے یہ اس دن پتہ چلے گا جب عذاب سامنے آئے گا جنہوں نے ساری زندگی غیروں کی محبت میں گزار دی جنہوں نے اللہ کا نام استعمال کیا میں محسوس کرتی ہوں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا صرف نام استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ دین کا صرف نام استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ قرآن کا صرف نام استعمال ہوتا ہے پیچھے عزائم کوئی اور مفادات کوئی اور مالی فائدے کسی اور کے ہوتے ہیں آپ قبروں پہ چادریں چڑھا کے جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب قبر کو چادر کا فائدہ ہوا نہیں وہ اس کو ہو رہا ہے جس نے باہر چادروں کی دکان بنائی ہوئی ہے اور لوگ وہیں سے چادر خرید کے چڑھاتے ہیں اور بعد میں وہی چادر طے ہو کے وہاں چلی جاتی ہے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا ایک موقع پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چادر کئی کئی بار بکتی ہے آپ نے کبھی سوچا کہ ایک دن میں قبر پہ بیس پچیس مرید آئے اور بیس پچیس چادریں چڑھ گئیں وہ جاتی کہاں کبھی ہم نے سوچا وہ چادریں دوبارہ طے ہوتی ہیں دوبارہ اس کو پیک کر کے انہی دکانوں پہ لا کے پھر بیچا جاتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ قبروں پہ جو کھانے اور اتنے نذرانے پیش ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں وہ ان مریدوں کے پاس جاتے ہیں مجاوروں کے پاس پورا میں نے ایک آرٹیکل رکھا ہوا تھا ملتان کے قریب کوئی ایسی جگہ تھی وہاں کے ایک شخص کا پورا انٹرویو تھا اس نے کہا کہ ہمارا خاندانی پیشہ کیا ہے درگاہیں لوگوں نے پوچھا درگاہیں کیسے اس نے کہا کہ ایک درگاہ میرے میں نے بنائی ہوئی ہے ایک میرے بھائی کی میرے خاندان کی ہمیں کھانا پکانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی اتنا کھانا آتا ہے کہ ہمارے سارے خاندان کے لوگ وہاں سے کھانا کھاتے ہیں اتنے چڑھاوے آتے ہیں اتنی نظریں نیازیں آتی ہیں یہ ہمارا بزنس ہے پورا آرٹیکل تھا ایک کسی توحید والے نے وہاں جا کے انٹرویو کر کے ان سے وہ ساری خبریں دی تھی اور آپ دیکھیں جاہل عوام جاتے ہیں اور وہاں سر بھی ٹیکتے ہیں اور ماتھے بھی ٹیکتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے یہ ہمارے کام کریں گے ایک تصویر تھی میرے پاس کہ جس میں لٹرلی ایک قبر کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھولے پالے سیدھے یا بے وقوف یا بدھو یا کم مکل یا کم نصیب کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی حکومتیں بچانے کے لیے قبروں پہ جاتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہنچ جاتے تو ہماری کرسی بچ جاتی ایک اخبار کی ہیڈنگ اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے ملک کے ایک معروف سیاست دان کو جب اس وقت الیکشن کے اندر نہ ووٹ پورے ملے تو ان کا بیان تھا کہ اگر میرا جہاز پورے وقت پہ فلاں جگہ یعنی شمالی علاقوں کا ایک شہر لکھا ہوا تھا کہ اگر میرا جہاز لیٹ نہ ہوتا اور میں فلاں درگاہ پہ جا کے سلامی دے دیتا تو آج میری کرسی نہ گرتی آپ سوچئے کہ جس جگہ کو آپ اللہ کے نام پہ حاصل کریں وہاں کے چھوٹے اور بڑے کا یہ حال ہو جائے کہ وہاں صرف خب الہی کی بجائے دوسروں کی محبتیں اور ان کے تو فیل ڈنڈا کھا کے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں پیر صاحب اگر ڈنڈا مار دیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے اور فلاں پیر صاحب ہے اگر ان کے گھوڑے کے نیچے سے ہم صرف گزر جائیں تو ہمارا کام ہو جائے گا آپ اس کو کیا کہیں گے اب ذرا ایک منظر دیکھتے ہیں جو قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے اس تبر من نہ تب جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو ان کے پیروکار ہوئے وراو العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو وہ تت بہم الاسباب اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سارے علاقے رشتے اسباب رسیوں کو کہتے ہیں تعلقات جہاں مراد ہیں ریلیشنز مینز ان کے آپس کے تعلق ختم پیروں کے مریدوں سے تعلق ختم مرشد کا بزرگ سے تعلق ختم جو ساری زندگی دوسروں کی پیروی کرتے رہے آج وہ لوگ وہاں ہیں اور ان کے بزرگ جنہوں نے کہا تھا ہمارے چڑھاوے چڑھانا ہماری قبروں پہ آنا ہم تمہیں بچا لیں گے وہ تو بیزار پھر رہے ہیں سب رشتے ختم اب ذرا سوچیے ایک شخص ساری زندگی کسی جگہ نظر نیاز دیتا رہا کہ یہ بزرگ کل قیامت کے دن مجھے عذاب سے بچائیں گے اب امید تو لگ گئی نہ بچائیں گے قیامت کا میدان ہے وہاں لوگ کھڑے ہیں قوت ساری اللہ کی ہے اللہ کے عذاب سامنے ہے اب کیا کریں جائیں گے بزرگوں کے پاس وہ بزرگ جی بابا جی ہم نے تو آپ کو خوش کیا تھا آپ کی بیعت کی تھی آپ کے نام کے ختم دلائے تھے کیا ہوا تو وہ کیا ہوں گے تبرہ پیچھے نہ دیکھو اب اس وقت پھر ان لوگوں کی خواہش کیا ہوگی جنہوں نے ساری زندگی ان کو خوش کیا ہوگا وکال کال الزین اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی لو ان لنا کر رتن کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانے دیا جائے فن تبرا منہم تو ہم بیزار ہو جائیں ان سے ہم کون ہیں اللہ زینت تبیو جن کو دنیا میں پوچھتے تھے ہم ان سے بیزار ہو جائیں کیسے کما منا جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہوئے یہ ہے میدان مخشر میں مشرق کی حسرتیں کاش ایک بار دنیا میں واپس اللہ بھیج دے تو ان بزرگوں سے ہم ویسے بے نیاز ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے ہوئے تو کیا جانے دے گا اللہ دوبارہ ہرگز نہیں دنیا سے آخرت کا سفر ون وے ہے کوئی سیکنڈ وے نہیں ہے کہ دوبارہ واپس آئیں کوئی یو ٹرن لے کے آ جائیں نہیں اور ہم اللہ حسرات اور اسی طرح اللہ ان کو ان کے کام حسرتیں بنا کے دکھائے گا وہ ماتھے ٹیکنا وہ نظریں نیازیں وہ ان کے ان کو خوش کرنا وہ اللہ کو ناراض کر کے ان کی خوشی کا سامان کرنا یہ سارے عمل ایک ریل کی طرح ان کے سامنے ہوں گے وما ہم بخار جی نا میں اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے آگ سے کسی طرح نہیں نکل سکیں گے کسی طرح خلاصی ان کی ہوگی نہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ شرک سے پناہ مانگی جائے پہلے تو یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں اور اپنا محاسوہ کریں گے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے اگر ظاہری باطنی شرک ہو چکا ہے تو اس کو معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہماری اصلاح کریں پھر انشاءاللہ اس آیت کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں گے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا تقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ